بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي رسولا منهم يتلو عليهم ہیں ہند وقت ہندو ہوتی ہے لمبا غلطی کے لکی راوت ہوئی تھی میٹھا میرے عزیز جو علمان اس وقت ہمیں دیا گیا ہے اور جس پر بات کرنے کو کہا گیا ہے ہے تبدیل تبدیل ہوتی ہے حقیقت میں جو عنوان ہوتا ہے اگر عنوان کی حقیقت سامنے رکھا جائے تو اس کے مضامین خود سے خود کھلتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں تبلیغ کیا ہے اور دین کیا ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی محل میں کسی موقع پر کسی ماحول میں جو شخص جو کہ ان دو چیزوں کو جانتا ہوگا تبلیغ کی راہ میں یقیناً اسے کم سے کم رکاوٹیں دی جائیں گی اور اس کو سنبھالنے والا بن جائے گا ہمارے نزدیک کمنی طور پر یہ سمجھ لیا گیا زمانے کے رخ کو کہ تبلیغ نام ہے اس چیز کا بنا علیہ نئی بلا بات کو پہنچا دیا اور کام ختم ہو گیا امبیا علیہ السلام کی جس سیرت کو قرآن نے پیش کیا یا حدیث مبارکہ میں جو چیز ہمارے سامنے پیش ہوئی یا جو نمونہ حضور احمد سید حضرت محمد صفاف کا سم نے ہمیں پیش کیا اور ان کے صحابہ نے پیش کیا یا ان کے دوسرے مستقبین اس زمانے سے اس زمانے تک چلے آئے ہیں ان کو اگر ہم بغور دیکھیں گے تو ہمیں ایک چند چیزیں بنیادی طور پر اس میں دکھائی دیں تب تبلیغ میرے پہنچا دینے کا نام نہیں یہ ٹھیک ہے کہ بس رسولہ بلاغ بات ہے تو بس رسولوں پر پہنچا دینا ہی ہوتا ہے لیکن یہ پہنچا دینا کس معنی میں ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں اگر ان بنیادوں کو سمجھ لیا جائے تو ایک مسلم اپنے اندر اتنی قیمت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اکیلا رہ کر بھی پورے ملک میں اگر اللہ چاہے تو انقلاب کو لا سکتا ہے اور انقلاب کو لانے میں انقلاب سے کوئی انقلاب مراد نہیں جو کہ آج دنیا کو سب کچھ کرتے ہیں بلکہ جو انقلاب جو دلوں کا انقلاب ہوتا ہے اور جب دلوں کا انقلاب ہو جایا کرتا ہے تو اس میں کا انقلاب خود خود ہو جایا کرتا ہے تو دوستوں میرے کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز موتی یہ دکھائی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا منشا جو تھا وہ سب تک المنا تھا لوگوں پر تقریب تھے لوگوں پر رضیم تھے اور اس دعوت کے سلسلے میں وہ اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر تمام دنیا ان کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اس کو اپنے سبھیوں کے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اب اس سلسلے میں انسان کے طور پر دو واقعات آپ کے سامنے رکھ تمام انبیاء کا جو حال رہا میرے آقا خلی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اور معلوم ہوگا کہ مکے سے عرب جو ہیں مستقین جو ہیں آتے ہیں ابو جہل ہے اور مختلف لوگ آتے ہیں اور سب کو اپنا نمائندہ بنا کر صلی یہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ ابو طالب نے سمجھا دیجیے ملک میں اس نے تقریب پیدا کر دی بھائی سے بھائی کو جدا کر دیا کوئی تو آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ قریش کے جو کہ نیچے بچے کے لوگ ہیں ان میں کچھ ایسا سخت پیدا ہوا ہو جس کہ قریش کے اندر تقریب پیدا کرتی ہو آپ ان کے پاس جائیں انہیں سمجھائیں اور کس طور سے بھی ہوتا ہے انہیں کر اس کی اس کا داری وہ جو پروگرام وہ شروع کر چکے ہیں اس پروگرام کو تاریخ سے زیادہ ہے ہتہ جاتے ہیں سمجھاتے ابو طالب کے بات ہوتی ہے اور پھر نبی وسلم ابو طالب کا ہے بات کرتے ہیں اور ایک موقع پر ابو طالب نے کہا دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے قوم کے اثرات تیرے پاس سروسا آئے ہیں یہ سروسا اس لیے آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ملک میں تکلیف پیدا کر دی اور قوم میں تفرقہ آ چکا اور تم اس چیز سے بات آ جاؤ اگر تم اپنا کام کرتے ہو اپنے طور پر کرتے رہو لیکن ان کو جو تم دعوت دیتے ہو وہ چیز جو ہے تم اور ایک طرف اس نبی میں یہ بات کرتے تھے اپنے طریقے کو دیکھیے استقامت کا رخ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بات ختم کر چکے میں اپنی بات کہوں تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو لگے میں ایک کلمہ پیش کرتا ہوں اگر اس کلمے کو تم نے قبول کر لیا تو تمام ارد تمہارے طریقے پہ ہوگا اور عدم جو ہے وہ تمہارے آگے دلیل ہو کر دکھا دے کر تمہارا غلام ہو کر آئے گا اور یہاں جو حکمت تبدیف تھی اور بات پہلے نہیں کہی گئی جس چیز کو وہ چاہتے تھے پہلے اسے رکھا گیا اب جب رکھا گیا تو ابھی جا جاتا سب کہتا کہ ایک کلمہ میرا تیرے باپ پر میں قربان ہو جاؤں دس کرنے بھی آسکا ہے کہ حاصل ہو جائے تو میں قبول کرنے کو ہوں اس سے محمد نے ساتھ فرمایا وہ قدم جو ہے لائے گا اور جس وقت آپ نے یہ کہا وہ سب بھڑک اٹھے وہ کہنے لگے وہ سورہ بتا صاحب کی جو آیت ہے کہ کیا ایک خدا اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ان نہ والے سنگ جاؤ یہ عجیب بات ہے کہ قبول نہیں ہو سکتی اور چلے گئے اس کے بعد ابا کو بھیجا ابا نے آ کر کہا ہے محمد وسلم دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہانت اگر تم نے کاہل تو نہیں ہو چاہے نہیں ہو لیکن اس میں کاہل کہہ رہا ہے کوئی چائے کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بھی تمہارے آ رہا ہے جات کے برا نام ہے میں تم سے ایک بات اب کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں لوگ جو ہیں مختلف مقاصد کی صاحب میں کوئی کام کیا کرتے ہیں اگر تمہیں کسی عورت سے چاہت ہو گئی ہے یا بیویوں کی ضرورت ہے تو ایک تم دس عورتیں جو تم ختم کرم ہم تمہیں لا کر دے دیتے ہیں اور اگر تم چاہو تو ریاست چاہتے یا چاہیے چاہتے ہو تو ریاست تمہیں دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے ان کو یہ کہی کہ اگر تم یوں چاہو کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر اتنا مال دے دیتے ہیں تمہیں کہ تم ملک کے سب سے بڑے بن جاؤ اور اگر تم کو کوئی اثر ہو گیا ہے جاتی کا اثر ہے یا ناپ کا اثر ہم لوگوں کے دیکھتے اثر ہے تو ہم تمہارے لیے اپنے روپیہ سے آتا کبھی مہیا کر دیتے ہیں کہ تمہارے اس اثر کو دور سکتے انہوں نے سر آئے بہن برائے حامی آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو چیز لے کر آیا ہوں یہ خدا کی طرف سے چیز ہے یہ میری طرف سے چیز نہیں اگر تم اس چیز کو نہیں مانو گے تو میں تم پر ڈرتا ہوں شاید آ دوں گا سمود تو میں یعنی جیسے سمود کو ساتھ پر ایک عذاب آیا تھا تم پر آ جائے گا اس بات کو تم گوارا کر لو اگر گوارا نہیں کرو گے تو یہ بات آئے گی اور ہفتہ پر ویسا تعریف ہو جاتا ہے تو واپس جاتا ہے قوم کو کہتا ہے کہ دیکھو وہاں اس نے یہ بات کہی ہے اسے اکیلا چھوڑ دو یا تو اس کی بات ہو کر رہے گی اور اگر ہو کر نہیں رہے گی تو جس بات کو اس نے ہمیں ڈرایا محمد کی زبان سے غلط کرنا کبھی نہیں نکلا وہ بات ہو جائے گی وہ کہیں گے تم بدین ہو گئے پھر جاتے ہیں ابو تعلق کے پاس اور پھر ان سے کہتے ہیں اب اور اس کے ابو طالب کے جواب میں یہ بات کرتے ہیں کہا کہ ایسا جا اگر یہ باتیں مجھے پیش کر رہے ہو اگر میرے ہاتھ پہلے سورج رکھ دو اور ایک پر چاند رکھ دو یعنی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں آسمان کی چیزیں یہ اگر مجھے روک دو تو میں چیزوں پر مجھے خدا نے محبوب کیا ہے میں اس کو چیز کا لگا دوں اور میرے اس واقعات سے کرنے کا منشا یہ تھا کہ بننے اپنے پر جب دعوت سے الہی مقام پر خارج ہوتا ہے تو اس کی نگاہ نہ دنیا کی کوئی چیز آتی ہے نہ آسمانوں کی کوئی چیز آتی ہے دعوت کی بنیاد جو ہے بالکل ابتدائی بنیاد وہ یہ ہے کہ لا اصل علیہ اجرا ان اجر اللہ میں تم سے کسی بنیادی اگر نہیں اور میں صرف تم سے اس اجر پر میں ایک اللہ کے اپنے اجر کا تعلق ہوں لاسل اصل علیہ مالا میں تم سے مال کا تعلق ہوں دیکھو دعوت کو دعوت یہ خریدا اور مصیبت ہے تو یہ اتنا اونچا خریدا ہے کہ امبیا کو اس کے لیے محسوس کیا گیا دیکھو وہ ارب انگلش کا ایک محاورہ پتن ہم نے قائد اعظم کی تقریب سے کی زبان کو سنا تھا پتن محاورہ ہے وہ ہمیں ہندی کتنی آتی نہیں ول کا ناپ بھیج سکون ہڈیاں نہیں سن سکتے اسی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کار کسی کے ہار کو بدلا نہیں سکتے اگر آپ کسی کو بدلنا چاہیں گے یا ان کلاس کو لانا چاہیں گے ضروریتوں کو بدلنا چاہیں گے حالات کو بدلنا چاہیں گے تو سب سے سوچ کر بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اپنے گان کو اپنے دلوں کو صاف کریں گے یعنی بنیادی مالی جات بنیادی شرکت ان سب سے آپ تالا ہو کر کام کریں گے یہ بلیہ کو اپنا گاؤں پہچاننا چاہیے یہ موجود ہے وہ نائب رسول ہے وہ کسی اپنے یعنی سروسوں کے لحاظ سے نہیں سروسوں کے لحاظ سے تو نہیں سوچنا ہوگا تو میں بڑا آدمی لیکن اسے یہ اپنے مقام کی رعایت کرتی ہوگی کہ میں کس مقام پر ہوں اور میرے یعنی جو ساگل نام ہیں جن نیام میں بننے کے سنگھ ہمارے یہاں اپنی ہیں اور علیہ السلام ہیں ان کی بنیاد جو ہے بڑی اور موٹی دنیا قرآن کریم میں آپ ان سے زیادہ جانتے ہوں گے کتنے مقامات پر اس کی بچوں کو دوہرایا گیا ہے لا سمجھ مارے گی اجب دنیا کی کسی سے امید نہ رکھو تو جب اجر اجر دنیا کی آپ امید نہیں رکھیں گے تو آپ حق کو کہنے میں کبھی بھی نہیں سکھائیں جو ہمارے بڑے جو تھے تلوار کے نیچے بات کو حق بات کو کہہ دیا کرتے تھے یہ کیوں کہتے تھے غیر اللہ مسلمان بند میں سب میں بندن ہے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے خدا کے آگے جھکنا ہے خدا کا نائی ہے بند محمد رسم کا نائب ہے نو اور آپ اپنی نیت کو سب سے پہلے کام اگر آپ دلوں کو پلٹنا چاہتے ہیں لوگوں تو آپ سب سے پہلے اپنے دل کو پڑھیں اور دل کو پلٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نیت کا اجلاس اور ہدایت حق کی طرح نہ سمجھے کہ آپ یہاں تنخواہ کے لیے آ گئے نہ سمجھے کہ آپ یہاں ایک پہلے کے لیے آ گئے اور آپ کو جہاں سے مل جائے گا آگے دنیا کو جو کچھ بھی چاہ گئے آپ آگے دنیا میں آج دنیا سے مراد کیے کہ یعنی جو دنیا کو مقصد بنا سکتے ہیں ہمارے مسجد کو کوئی نہیں ملی آگے دنیا میں کی دنیا کو آپ مقصد بنا کرنے سے آپ اپنی روح ہمارے کو رکھیے اور میں محمد کا خلاف کر سکتی اب جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ خدا کی بتا کے لیے کام سے کرنے ڈالے ہوں گے اور آپ کا یہ ہوگا کہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اگر میں ایک شخص میری وجہ سے خیر پر آ جاتا ہے تو مجھے وہاں سے چاہیے وہاں کا انعام ہے اتنا اونچا اتنا آنا اتنا آسہ ہے کہ خدا کی قسم یا تو میرے کا آپ نہیں کمر میرے ہاتھ سب کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اسی طور پر ایک مومن کا حال ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کسی کی نہیں وہ ہرکی کا محنت کرتی جن تو سے ہرکی کے ہار آتی جو اس کا ہے دونوں عالموں کو کیا کرتا ہے چاہے ہر اتنا اونچا مقصد ہے کہ اس اونچے مقصد کو چھوڑ کر بجٹ بھائی نے اللہ کی ہوتا مندی کے پاس کیا چیز ہو سکتی ہے اور دیکھو دوستو ایک بڑی چیز رکھتا ہوں کہ اگر بننے بھی صحیح مقام پر فائد نہیں ہوگا ہاں جی؟ تو اگر میں نے کہا نا اگر کچھ برتا تو درد ہے سب کچھ مانے مسلمان ہی اگر ہم مقام پر نہیں رہیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے کچھ مقام کو دیکھ کر چلیں گے تو ہم حقیقت ایک تلوار تک کھڑے ہیں تم کچھ ایسی تلوار ہے کہ اگر ایک سے نیچے تلوار ہے تو تھوڑا سا ایسے تیرا ہو جائے ہم جتنے بد جائیں تو پورا عالم جیسا میں جاتا ہے میرے آپ کا سب لمبا ہے تو تم ہم پرساد پرسن کا احساس دلت العالم دلت دلت العالم دلت العالم لفظ ایک عالم کی لفظ پورے عالم کی لفظ آپ بدمگائے پوری قوم بدمگائے آپ اپنے مقام سے ہٹے پوری قوم آپ کے مقام سے ہٹ گئی تو دوستو اگر آپ اوپر دیکھ کر چلیں گے خدا کو دیکھ کر چلیں گے اس کی رضا کو دیکھ کر چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی بدن ہمارے حضرت ہاں، رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تو موجود کا جب نماز پڑھتا ہے نا تو آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتا ہے یعنی سے بجائے اس چیز کے کہ رضا حق مخصوص ہو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نماز میں نے آتے جاتی کرتی تو خان پیچھے خطا کھٹا ہو جائے گا ایمان والوں کے لیے مبلس یعنی کے لیے اصل بنیادی چیز ہے بتایا یہ تو حصہ کا ہی اور دوسری بنیاد جس پر سے چلنا ہے وہ یہ ہے کہ خریدے تبدیل میرے آپ قسم میں قدرمتی کی روایت ہے آپ سے زیادہ جانتے ہیں جیسے یہ انی انس سے معلوم ہے معلوم ہے کسی طور پر قدرمتی کی روایت ہے فرمایا اندی بوجھ سے مبلم ہم ہے مجھے اللہ تبار بطالہ نے مجلس بنا کر بھیجا ہے تو قرآن کریم نے خود کہا کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اننا سلنا چاہے کہوں کم بچ رہا ہوں ہمیں سیکھ رہا ہوں بردار کو نہیں بنتا ہے بکس نہیں بنتا ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا چاہے لوگوں پر کرا تو اشارت دینے والا سکنا کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دینے والا اور کیا روشن کرنے والا چرا تو مکمل جو ہے یعنی پہلے کیا کہ یہ نائب رسول ہے امام بھائی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی تفصیل فرماتے ہیں من امر بالمعروف بنہا عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے وہ خلیفہ کا کتاب ہی بس کا رسول ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اس دنیا میں اللہ کے کتاب کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے تو آپ اپنے اس مقام خلافت کو جانیں اور یہ سمجھو کہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے سے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بل تک ملک یقین یقین الخیر وجہ مرون بالمعروف وجن ہونا نہیں مل کر اولا کا منصوبے یعنی وہ چودہ یافتہ تک تو آپ تعلق رکھتے ہیں جو کہ خیر کو پھیلانے والا ہے برائی کو روکنے والا ہے تو نیچے کشتے ڈالنے والا ہے اور آپ جو کام گے ایک کام ہوتا ہے میں آپ سے کہا کروں ایک ہوتا ہے ضابطے کا کام جب ضابطے کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ ضابطے کا کام اتپت کریں گے جب آپ کو آرڈر ہو گیا جب آپ کو آرڈر ہو گیا تو یہ کام کرو وہ سب آپ کر لیں گے میکچر دے دیں لیکچر دے دیں جب آپ کا کرنے کا حکم ہوا تب کر لیں گے یہ کتاب پر ہاں؟ ایک ہوتا ہے ضابطے کا کام اور ایک ہوتا ہے دل کی لگی کا کام تو جب دل کو لگ جاتی ہے اور جس کام کی لگن لگ جاتی ہے اس لگن کے ساتھ انسان یہ نہیں سوچا سکتا کہ میں اس کام کو چھ گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے تو میں کروں گا جسے لگن لگی ہوگی اسے قرار نہیں آئے گا جیسے کہ امبو علیہ السلام کی حالت تھی سورہ نوح میں آپ دیکھتے ہیں کیا فرمایا ہے بچوں کو متعلق کہ میں اپنی قوم کو بلا رہا ہوں شہر کی طرف ہین ہاں جی ہر حال میں ہاں جی، ہاں، میں نے ان سے چھپ کر بھی بات کی کھلے بات بھی کی انہیں ساتھ ساتھ بھی سمجھایا کھل کھل کر بھی سمجھایا ہر سب نے دین کی بات سمجھائی اور میرے آقا صحیح بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ سن کے متعلق البدار محایا نے میں اپنے تفصیل میں نقل کیا کہ نہیں یہ صاف ستم مکے کی زندگی میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی سخت نہیں آتا ملتا تھا جسے یوں نہ کہتے ہوں کہ حلت اللہ تعالیٰ کلم کل خرید کیا میں یہ ہے کا کلمہ نہ بتا دوں اور جب وہ پوچھتے تو ان پر یہ لا لا اللہ والا یعنی ایک ہے ایک واقعہ آتا ہے میں اس میں جو آتا ہے میں وزن پر چاہتا ہوں ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا تصویر یہ تھا کہ آپ مدینے میں کافی تاپتے تھے پہلے مسجد میں جا کے دو رقط پڑھتے اور دو رقط پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے سب سے پیاری تصویر تھی اور اس کے ساتھ سے اس سے ملنے کی دی جاتے ہیں اور جو ساتھوں کے ساتھ دن آئے ہیں تو ساتھوں نے داس کی کسانی کو بوسا دیا ہے اور دار کتاب ہونے لگا داس نے کہا بچی کیوں بولتی بہت پیاری بچی تھی کہنے لگی کہ اے میرے باپ آپ کا رنگ بدل گیا آپ کے کپڑے پھٹ پھٹا چکے اور آپ کی حالت بالکل بگڑ چکی ہے آپ نے اپنا حال ایسا بنا دیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر غیر کو بھی رونا آئے اور میں تو آپ کی بچی ہوں مجھے کیوں نہیں رونا آئے آپ نے فرمایا میری بیٹی کو غم نہ کرو تیرے باپ کو حق اللہ نے حق کے ساتھ مضبوط کیا ہے اور میں اس کام کو کرتا رہوں گا اور اللہ اس کام کو مچھلی کو محفوظ تک پہنچا کر رہے گا کوئی سیما نہیں رہے گا کوئی چھوٹا عمارت نہیں رہے گی جہاں سے میرے دل کی آواز نہیں پہنچے گی میں نے اس کام کو کرنا ہے ایک دوسرے نے کام پر فرمایا تو کر یا وقت آتا تو انہوں نے کہا کہ واپس ہو گیا محمد لشمن لوگ تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے اور ہمیں سے لڑیں گے وہ فرمایا آپ نے کہ دیکھو میں تو ایک حد کی بات کو لے کر آیا ہوں اسے پہنچا پہنچوں پہنگا اگر یہ میری گردن کو ساتھ ہے اس پکی میں اس بات کو کرتے پہنوں گا تو میں یہ کر رہا تھا اور وہ لگن جو ہے میں تو راتوں کو احمد لوگوں کو چھوڑتی ہے میں دنوں کو اور ایک لگن کی آپ کو بات کر دوں قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا متعدد مقامات پر آیا ہے نہ اللہ کا باقی نسبت اللہ یقینی میں نہیں اور ایک مقام پر آتا ہے نہ اللہ کا باقی نسبت آلہ آتا ہوں ان بہادر ابھی تو اے محمد کیا بالکل کر آپ جان دے دیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نام نہیں لاتے تو یہ کھلن کیا ہے یہ اندر کی سکھن کیا ہے یہ اندر کا اندر کی ایک جو تحصیت کیا ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ راتوں کو جب خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو اندر سے حدیث بھاری ہے کہ اس کا ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ ہنڈیا کو تک کیا گیا ہو تو وہ شکتی ہو جیسی زیادہ امت سے آتی تھی امت کا غم تھا ہر آئی امت پر یعنی رہے اور سکھ تھا وہ آتا ہے روایت میں فرمایا کہ متنی انور کے اندر ایک غم تھا کہ پوری کی پوری انسان جو کہ وہ ایمان مانگے آئے اور ان کی راہ پر آ جائے تو میں اس لیے یہ کا خیال باتوں کو ارد کیا کہ دوستوں دیکھو اگر آپ چلیں گے اور پھر راستوں سے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے سرکاری ہے جی؟ تو سرکاری دعوت تو سرکاری جو کام ہوتا ہے وہ سرکاری ہی ہوتا ہے اور جو خدائی اور اللہ ہی کام ہوتا ہے نا وہ خدائی اور اللہ ہی ہوا سکتا ہے جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے کام کے بعد اثرات مرتب نہیں ہوتے ایک کام تو آپ کریں گے جو کہ آپ کو آپ کے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں یا اس میں سب نے آپ کی خدمت کو دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن اسے آپ باتوں کا کام نہ سمجھ کر کیجیے بلکہ اسے اپنا سب ان کا اور اپنی آپ سب کی زندگی کو میں کا ایک شرینا اور سمجھیے کرتی ہے ہماری یہ سوچ ہے میرے لیے اور آپ کو دیکھا بھی ہوگا کہ کتنی جنگ ان کی اہمیت کو تین حالوں کے ہماری جو کہ دوسری سوچیز ہے ان سے یہ غالباً میری کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن علم نہیں ہے لیکن جو دوسری ہماری آرمی ہے اس کے تعداد کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ لیکن اہمیت کے لحاظ سے اللہ نے اسے جو کام لیا اس کو تو نہیں ملا تو اگر آپ ان کے ذریعے ان کو ایک ایسا رخ پر ڈال دو جو دین والا رخ ہو جو ایمان والا رخ ہو جو تقوی والا رخ ہو جو محمد وسلم کے مجاہدین والا رخ ہو تو ان کے ذریعے سے آپ اس کام کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایمانت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کے ملک کے ہاتھ میں ایمانت آئے اور ان کے ذریعے سے پورے آگے میں ان کا انقلاب آ جائے دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سید نہ حضرت علی ربی اللہ حسن ہو کتنا ٹائم دے میرا کتنا بجے ختم کرنا بارہ بجے تک ہے ہاں جی؟ آدھا گھنٹہ مزید ہے تو نہیں ہے ہاں۔ جس وقت حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ جھنڈا دھواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اس وقت پہلے جو بھی واقعات ہیں لیکن جس وقت جھنڈا دے رہے تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ نے جھنڈا دیتے تھے ہم نے کہا تھا بخاری کی روایت ہے اس میں بھی نقل کیا ہے کہ اے علی سے کہ تم جا کر ان کو جنگ کرو ان دین کی طرف بلانا اگر تمہارے ذریعے سے ایک کی ہدایت پا جائے تو واقعی القی محمد النام وہ تمہارے لیے سکھ ان سے زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ کی راہ پر ایک شخص تمہارے ذریعے سے اگر ہدایت کی راہ پر لگ جائے تو تمہارے لیے سکھ یعنی سب سے بڑی دولت سے زیادہ بہتر ہے اور اسی قسم کی ایک روایت بھی کی جاتی ہے جس میں کہ رکھے پاس رسم نے سال اور سال سے یہ کہا تھا کہ اے اے صاحب اگر تیرے طریقے سے ایک سخت ہدایت کے سخت پر آ جائے تو وہ تیرے لیے وہ تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے نما پورا پہلے ہی سنس کر کے پورے کی دوستی بنی ہے یعنی تمام دنیا اور جہانوں سے زیادہ دوست ہے تو میرے اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت اپنے کام کی دنیا اہم دنیا کی طرح حصول کیا اور حصول مال کرنا چاہیے آپ ان میں رہیں لیکن وہ گندے ماننے کی طرح انجمن میں بھی مبت وہی خلبت اس کو انجمن میں بھی مبت وہی خلبت اس کو انجمن میں بھی مبت وہی خلبت اس کو سب سے کتاب سب کا رسی کچھ ایسے ہے سم ناسک کی طرح سب کو جدا سکتا رکھی ہے ہم جو بھی کی نیت خلبت اس کو سم ناسک کی طرح سب کو جدا سکتا رکھی مومن کی نوعیت یہ ہوتی ہے جیسے ناسک میں ہوتی ہے تو سم کیا ہوتی ہے نہ سب کو پہنچاتی ہے جلدی خود ہے روٹی سب کو دیتی ہے خود گھل گھل کر ختم ہو جاتی ہے نفا سب کو پہنچاتی ہے ہوتی انہیں بیٹھی ہوتی ہے لیکن ان میں کسی کی نہیں ہوتی ہے کام نہیں ہے آپ ان میں رہیں گے لیکن آپ کی نکاح کا ایسا کردار آپ ایسے آہار خدا آپ میں بن کر جہاں زندگی گزاریں گے تو ایسی زندگی گزاریں گے دیکھو دین کا کام جو ہوتا ہے میرے جیسے میں نے پہلے رکھ کیا لفظوں سے نہیں یہ چلا سکتا یہ الگ سے چلا سکتا اگر ہمارے اندر جو لہائیت ہے اگر ہمارے اندر تقوا ہے اگر ہم حق کی حمایت پر مستقبل ہیں اس وقت سے کیا ہوگی اللہ خبر تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اگر ہم تھوڑے سے بھی بچل گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا میں گرمی میں تھا اس مقام پر تو ایسا ہوا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے میں ہاتھ سے کھا رہا وہاں تو ہے وہ سوری کانٹوں سے کھاتے ہیں وہ حیران سے اپنا لباس ہمارا یہی ہوتا ہم تو دیوانے لوگ ہیں زمانہ بدل جائے بدل جائے زمانے کا جو رخ بھی ہو دیوانوں کا اپنا رخ رشوس اور بغیر دیوان جی سے صحیح پردانگی بھی نہیں آتی جو کتاب اور رسول کا دیوانہ نہیں بنے گا اپنی نہیں کرو پھر اس سے کام نہیں ہوں گے ایک دفعہ جو میں اپنی بات کر دوں پھر دوسری بات آتی ہے دیکھو ہم آ رہے تھے پوری چاہتے تھے ایک صاحب میرے ساتھ آئے اور کہنے لگے کہ آپ آپ کو کیوں کھا رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہم ایک کام کے لیے یہاں ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کچھ کے کام میں ہم ہیں اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اگر اس کے طریقے پر توڑ دیں گے تو خدا کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی اور جب خدا کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کر سکیں گے تو حیران کہ پچھلے اس کا کوئی مطلب ہے دین ہے ہم نے کہا ہم سلمان ہیں محمد بچی کے ماننے والے ہیں تو ہاتھ سے کھایا سکتے تو کہنے کے کھانے کا دین سے کیا تعلق ہے میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین جو ہے اس ناٹ کنسائن کو بچ کر یہ سب کے ساتھ متعلق نہیں ہے جو پوری زندگی کو گھر ہو چکا ہے تو دین اگر آپ کسی کام کرتی آپ کا دین کے ساتھ جماؤ ہوگا تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا آپ اکیلے رہ کر بھی رہ کر بھی کا غالب ہوتا ہے اور ہر کوئی بھی غالب ہوتا ہے تو آپ اپنی تحقیقت کو پہچانیں اور اپنے مسائل کو جانیں اور بھی سمجھیں کہ ہم اگر اپنے کو بدل دیا اور ہم نے حالات کو دیکھا کہ بھائی یہاں سے وقت اور ہے تو اس وقت دوسروں کو کیا آپ وقت پر لگائیں گے اس کے ساتھ کر رہا تھا اس بات پہ آتا سلمان خاتری کا سلمان خاصی کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت سے گورنر بن کر گئے گرا تو گڑھے پر سوار ہو کر جا رہے نکلے گڈے پر سکتے تو ان میں ایرانی بڑا مایوس تھا گدھے کی سواری جیسے آج کل یہاں بھی مایوس ہے تو لوگوں نے کہا کہ اے سلمان آپ گورنر ہیں اور گدے پر سوار ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں بڑی مزے دار بات کہیں جو ہر ایک مبلے کو یا دو کے رکھنے والوں کو پلے جائیں کیا کہا آپ پرسنتا کا جی میں ہاتھ ہی کے ہاتھ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو جاننے کے لیے اور ایک تو شکتے سید محمد خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں جاتے ہیں فتح بات مقدس کے لیے تو راستے میں جاویہ کے مقام کچھ آتے ہیں فوجی اور ان فوجیوں کے کپڑوں میں کچھ تناؤ دیکھتے ہیں کپڑے بدلے ہوئے ہیں وہ پہلے والے ہیں ریت اٹھائے اور ایک پیسے اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی ہوں گواہ نہ ہوتے تو تمہیں مار مار کر سیدھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی چیز سے عزت کو لینا چاہیں گے تو اللہ ہمیں دلی کر دے دیکھو ہماری مدد ہماری مدد جو ہے مال سے ہوتی ہے ہمارا کام کی کامیابی دین کے کام کی کامیابی کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی جو خدا کی مدد سے ہوتی ہے تو خدا کی مدد آتی ہے ان کے ساتھ جو تمہارے دل میں ہوں گے جو تمہارے آمال میں ہوں گے اگر تمہارا دل حد تک جمع ہوا اور خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا اور خدا کی کے لیے تم چل رہے ہو اور سنت نبیا کا ہر حال میں تباہ کر رہے ہو تو خدا تمہارا مدد کا وہ دیکھو ایک واقعہ مسلمان رکھتے چلے جا رہا نہ تو ایران پھیلتا ہے اور نہ شام پھیلتا ہے اور نہ ہو رومن پھیلتا ہے اب بڑی فکر ہوئی جو موقع پر آپ کو جانتے ہیں پڑھا ہوگا کہ کتنا پر درد ان کا آیا اور پانی کی طرح بہ کر چلا دل تو ختم ہو کر رہ گیا جیسے پانی کا پکا خاصا ٹوٹ جاتا ہے اس زمانے کے رومیوں کو پیسے ہو کہا گیا کہ دیکھو بھیجے گئے سی آئی اے والے اس زمانے کی سی آئی اے سی آئی اے کہتے ہیں سی آئی اے آئی ان کام لوگ بھیجے گئے بھیجے تھے انہوں نے آ کر معلوم کیا انہوں نے اپنی رپورٹ تھی عمر کے سپاہیوں کے متعلق وہ یہ تھی وہ دانے لئی وقت قانون نہ رات کے مسلے کے سوال اور دن کے گھوڑوں کے سوال تو ایسے سوال ہیں کہ ان موت سے کتنی محبت ہے جیسی خراب سے تمہیں محبت ہے تو وہ آپ کی زندگی کو ایسے چاہتے ہیں یا تو ان سوچتے ہیں تو ہیں اس پر کہا تھا ہر سہر کہ اگر عمر تیرے کتا ہی لاستے ہیں تو پھر یسو مسیح کی زمین جو کہ میرے قدموں کے نیچے اگر چیز کا لے کر رہے گا تو میرا کلیجا تھا اور وہ کیا تھی کتاب مدد کتاب کے ساتھ ہوا کرتی ہیں تو اگر آپ کو کتاب علاج دیا تو آپ کامیاب ہیں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ کے آپ کتاب نتیجت نہیں کتاب کو لاجیزا نہیں تو آپ پتہ کے پتنگ کتنے آپ جا رہے ہیں یا بیس ہیں مجھے کچھ پیش نہیں میں یوں کہوں کہ جتنی ہے اس کے تمام مین ہیں ان سے سب بھی آپ آ جائیں تو ایک سب کو آپ بڑی یہ ہمارا یقین ہے ہر میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کا پھیرنا تمہارے اختیار ہے نہ ہمارے اختیار ہے دلوں کا پھر خدا کو اختیار ہے تو خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب تو مبیت میں کتاب علاحیہ ہوتی ہے نبوت کے طریقے پر چلتا ہے جب وہ خود بنا ہوا ہوتا ہے تو بنا دیتا ہے آمال سے بنتے ہیں کی رات کی دعاؤں سے بنتے ہیں جب ہمارے اندر انقلاب ہوگا تو پھر خود پسند کرتے ہیں اس کے لیے دیکھو ایک بات کیجیے کہ میں نے سب تک یہ بات کی وہ یہ تھی کہ مبنی کو سرکار کے ساتھ کہا اگر میں اس منمان کو پھیلاتا چلا جاؤں تو دو گھنٹے پر کم چاہیے لیکن وقت کم ہے اس لیے اس چیز کو چھوڑ کر تم بننے کو اپنی بنیاد میں کیا رکھنا چاہیے پہلی بات میں نے کہی اخلاق ہونا چاہیے بلاحیت ہونی چاہیے کتاب کو ہونی چاہیے کتاب ولازیزہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مطمخ کا منشا جو ہے وہ سب پر النگناک ہو یعنی لوگوں کے لیے کھلنا گھر اٹھانا کہ ہار میں ایسے لوگ میرا نبی اور جو ان طریقوں پر چل پڑے طریقے میں جہنم کی آپ تک پہنچا دوں تو آپ کے اندر اگر سب تک آئے تو آپ کا دل چلے گا اور آپ کو کچھ شکیف ہوتا ہے اس کا سب کلام اور ہوتا ہے اور جو شکیف نہیں ہوتا اس کا سب سے اور ہوتا ہے محمد لکمن سب سے زیادہ شکیف ہوئے اور آپ کو متعلق فرمایا گیا قرآن کہا اور اب یعنی ایک انعام کے طور پر کہا بد خدمہ ہو دن کا نہیں ہوں ان کا ازل بن کر ہو ہوئے محمد وسلم آپ اللہ کے قدر سے ان کے لیے نرم باتیں ہوئے ہیں آپ زبان نہیں ہیں کیونکہ کلام نہیں ہے اگر آپ ایسے ہوتے تو یہ آپ کے آپ ساتھ یعنی-, یعنی نرمی جو ہے سلام اللہ ساتھ وسلم یہ سب کے آپ کو بھیج رہے ہیں جنم کی طرف اور علی اللہ تعالیٰ نے تھا والا تنفرا دیکھنا تارت دینا کسی کو نہ کر دینا ایسی بات نہ کہہ دینا جس سے کہ یہ جائیں بھاگ جائیں دیکھو یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دین پر لے آئے تو کمال کی بات ہو گئی اور دین سے اگر کسی کو نکال دیا تو یہ کتنے سے کسی بات ہے یہ ہم نہیں سوچا کرتے بڑی سخت بات ایک مواقع آتا سید لیے میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہوں کے زمانے میں ایک واقعہ آیا ایک شخص دین دین بے ہو گئے نئے مسلمان کا پوری بات آئی نہیں تھی بے دین وہاں لوگوں نے اس سے قتل کر دیا کیونکہ اسلام میں قتل کی سدا یعنی کی سدا جو ہے کیونکہ وہ ہے قتل اور یہ کیوں قتل ہے یہ تو صرف ایک الگ کام شروع ہو جائے گی اس لیے میں نظر انداز کرتا ہوں کسی ان کو میں اپنا کرنا پتا بتا دوں اب اس وقت اسے قتل کر دیا تو حضرت عمر تک بات کر آپ نے کہا تم نے اس سے توبہ بھی کروائی تھی اس سے جیل میں ڈالا بھی تھا تین چار دن سے محبت بھی دی تھی تو وہ پھر میں تو آ جاتا اسلام میں آ جاتا انہوں نے کہا یہ نہیں ہم نے نہیں کیا فرمایا اللہ نے تو میں نے اس کا حکم دیا اور میں نے اس پر راضی ہوا اور میں نے چاہتا تھا کہ یہ ہو اے اللہ میں اس کو بڑی اپنے کو کرتا ہوں تو انہوں نے دل کیا میں اس تو دوسرا واقعہ آیا فرمایا کہ اگر مجھ سے ایسی بات آتی کہ کچھ دن سے نکل گئے تھے تو میں کچھ دروازے سے نکل لے اسی دروازے تو ان پر پیش کرتا اور کوشش کرتا تو پھر اسی دروازے سے بات کیونکہ دھیر سے نکلتی چاہتے ہیں دیکھو یہ تو آسان ہے کسی کو باہر نکال دینا لیکن ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سینے سے لگا دینا یہ نہیں ان کا کمال ہوا ہے محمد لسن کا اسپا جو ہے وہ ایسا نہیں یعنی دیکھو میں ایک بات کروں میرا کہنے کا ہر کچھ یہ مقصد نہیں کہ آپ حق سے بھی چل جائیں کل میں حق سے بھی چل جاؤں گے ہر کچھ میرا متحدہ آپ کی لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نرم تو ہوتا ہے پھر سے نر لیکن ایسا نرم نہیں کہ ہم کی طرح جو چاہے نرم اس نرمی کی مثال ہے ریشم ریشم جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا تو توڑنا چاہے تو ٹوٹتا نہیں جی؟ لیکن نرم اتنا ہے کہ ہے ریشم سختی تم نے نہیں ہونی چاہیے تم نے سختی جو ہے وہ جیسن کی طرح چاہیے کہ یعنی ان سے ملو محبت سے ملو پیار سے ملو ان کے دلوں کو پتا تو گھر پر ساتھ ہو رہی تھی اپنے ساتھی تبدیلی روپ سے تو میں نے کہا میرے نزدیک کی تبدیل نام ہے دل بری کا تبلیغ نام ہے دل بری کا لوگوں کے دلوں کو جھوٹ دو اگر تم نے دلوں کو اپنا لیا تو باقی دین میں خود بخود آئے سکتا اگر تم دلوں کو نہیں دیتے اگر دلوں کو پتہ نہیں کرتے تو کس نے کس کو کوئی پتا نہیں کر سکتا تو اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کے اندر جس طور سے گھسنا پڑے گا اس کسی طور کو ہمارے بزرگ کا فرمایا پینے سے جب پانی نکالا جاتا تو ڈول کو پانی کے اندر جانا پڑتا ڈول کو پانی کے اندر جانا پڑتا ہے سب ڈول وہاں سے پانی لے کر نکلتا ہے اگر ڈول پانی کے اندر نہ جائے تو پانی لے کر نکلے گا ہر گز سے بھی نکلے گا لیکن اس کے ساتھ ایک ایک چیز بھی سمجھ لو کہ ڈول پانی میں جا کر اگر واقع ہو جائے تو ہر کے بعد پانی نمک رقص نمک شدھ وہ بھی پانی ہو جائے تو پھر پانی کہاں سے لائے گا کو اپنا ڈول پنا پورا کا پورا باقی رکھنا پڑے گا لوہے کا ڈول ہے تو لوہے کا رہے گا چمڑے کا ڈول ہے تو چمڑے کا رہے گا اس کی رسی بھی مضبوط ہوگی اور اگر اس نے اپنی رسی کو توڑ دیا نہیں اس کو پھر تو نہیں رکھ سکتا اور ہماری رسی جو ہے نا اب اللہ والی وقت ہے تعلق سے اللہ اگر ہم لوگوں کے اندر ٹوٹیں گے ان میں جائیں گے تو ہمارا ہر آم بہان جو ہے ساتھ کے ساتھ ہوگا ہم ان سے ملیں گے ہم مل کر آتے رہیں گے وہ سنتوش کے ہم میں سے ہیں ہم کا ان میں سے ہوں گے لیکن اپنے آمار کے لحاظ سے اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنی صورت کے لحاظ سے اپنی سیرت کے لحاظ سے بالکل واقع ہوں گے کہ یعنی وہ ہماری طرف سیکھیں ہم ان کی طرف میں سیکھیں مبلک وہ ہے جو اپنے آمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے ان سے متاثر نہیں ہوا ہو سکتا مسلک وہ ہے جو اپنے آمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے ان کے متاثر سے بھی ہو سکتا اگر مبلک خود متاثر ہو جائے تو دعوت ختم ہو اس لیے آپ کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان میں رہنا ہوتا اور ان میں رہنا ہے تو ان کے حالات کو دیکھو انسان کس میں جا کر آپ جانتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر پہنے ہے ان کی ان کے اوپر جو کلام اترا ان کی اور بھی اترا وہ ان کی متعلق کروایا گیا کہ ہم نے سننے سے ایک نبی کو برتا دیا وہ تمہارے حالات کو جانتا تمہارے تباہش کو جانتا تمہارے احساسات کو جانتا اگر آپ کس مجمے میں آئے ہیں آپ ان کے حالات کو نہیں جانیں گے آپ ان کے مزاج کو نہیں جانیں گے آپ ان کی تحقیقات کو نہیں جانیں گے اور ان کے ساتھ ان کو کی نکاس سنافی آپ کے اندر نہیں آئے گی اور نکاس سنافی کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے متاثر کیا ہے تاکہ اس کو سن نہ یہ دنیا کے جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑے ان کی بات سے یہ چبک جایا کرتے سکتے ہیں نکاس سنافی کے ساتھ موقع چنافی کی ضرورت ہوگی اور موقع سنافی ایسی ہو کسی وقت میں تو آپ ان سے جو بات کرنی ہے اس موقع آپ کہیں گے کسی دوسرے موقع پر کہیں گے اور ایسے رخ سے بات کریں گے جو کہ اسے تبدیل نہیں ہے تبدیل چاہتے ہیں پہنچانے کو اور میں بھی کہا کروں کہ تبدیل پہنچانا ہے دن سے دن تک کا پہنچا دینا زبان سے کام تک پہنچا دینا نہیں ہے دن سے دن تک بات کا اتار دینا اب تو اسکر کبھی دور اب دل دو دل دل سے نکالو دل پر ڈالو اور دنوں کو اپنا جو متنا بناؤ ان لوگوں کو دنوں کو متاثر کرنے کا تو وہ تمہارے اخلاق کے نمونے سے یہ چیز میں آئے گی تو میں یہ رہا تھا کہ آپ ان کے نکاح سے جانیں ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں ان کی طبیعتوں کو دیکھیں اور پھر کسی موقع پر اس وقت سے بات کریں کہ وہ دقت میں جائیں خرید کرنا سیکھو خرید کرنا نہ سیکھو تو کسی نے کہا ہے مولانا نے فرمایا بہت اچھا فرمایا تو برائے فصل کر بنا ندی تو تو فصل کر بنا ندی میں فصل کر بنا ندی تم جو کے لیے آئے ہو لیے نہیں آئے ہو یہ سیکھے ہیں اگر دلوں کے سیکھے کو کہیں آپ نے توڑ دیا تو پھر ان کا جو ایک سطح کو ساتھ ایک دلچسپ جاتا ہے پھر ہزار طریقے سے تو کریے نہیں سکتا بات تو ہے کوئی سخت لیکن چاہیے تھی دیکھو جس وقت حضرت مسالہ نبی نال سالان وسلام تو رات کو لینے کے لیے جاتے ہیں کہاں سور پر ادھر وہ الوا ہے تو رات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں قرآن رات کیا سے کیا کرتا ہے سامری کے بچے کو بناتا ہے اور لوگوں کو گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے اور سمیر حضرت ہارون علام حسین علیہ السلام السلام اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ہی سمجھاتے بھی ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں اس طرح ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ صرف میرے سنبھالے سے سمجھیں گے نہیں مزید سے سر تو کبھی بھی دوبارہ نہیں کر سکتا کیونکہ سب کی زیادہ نہیں ہوتی ہے الحمد اللہ اللہ طرف تبدیل تفریح اللہ لو تو لیکن مسلم مطلب ہے تبدیل حکمت تبدیل اسے متاثر کر دیتی ہے اس مقصد کو اور جس سب کے سید تک نیچا آتے ہیں اور ان کی ساری کے بالوں کو ان کے سب کے بالوں کو پکڑ کر جلال تھا اب تک جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں لاتا خود ملے کس میں بلا جراسی بلا کسم کی دن کا ہٹایا دیکھ نہ تو میرے سب کے بادوں کو پھینک میں بادل کے بادوں کو پھینک اور نہ میرے دشمنوں کو مجھ پر ہٹا میں نے تو اس لیے بات کو محسوس کر دیا نہ راضی اس پر نہیں ہوا اس لیے محسوس کر دیا کہ تو تو آ کر سنبھال لے گا اگر میں بات کرتا تو تم مجھے جس کا آزاد دیتا ہر وقت رہنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں تمہیں پتھر کا ڈالا تو دوست میں یہ کر رہا تھا جیسے کہ ہمارے دن منٹ سر نے فرمایا کہ یہاں مختلف فرقے ہوں دیکھو مختلف طبقات ہوں گے تو طبقات میں مختلف نوعیتیں ہوں گی اور مختلف نوعیتیں یہ ہے کہ حق حقی ہوتا ہے ساتھی ساتھی ہوتا ہے ساتھی کے ساتھ انہیں کا یہ مطلب نہیں ہوتا رواداری کا یہ نہیں ہوتا کہ حق سے ساتھی کے ساتھ آمیز کر دیا جائے اگر من پانی میں ایک خطرہ گندگی اس پر کتاب ڈال دیے جائے گا شراب ڈال دیے تو ناپاتی ہو جائے باطل تو تھوڑا بھی آئے گا تو باطل ہو جائے گا لیکن حق پر تو آپ نے رہنا ہے لیکن حق پر پہنچانے کا طریقہ جو ہوگا وہ کچھ اس رخ کا ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو حضر بھی کرتے چلے جائیں آپ کی بات کو حضر بھی کرتے چلے جائیں اور معلوم بھی نہ ہو تو یہ تو ہمارا دل نکال کر لے ہیں کہ آپ کے لوگ سے کبھی کوئی نہیں آیا سکتا غصے سے کبھی کوئی نہیں آیا سکتا ہے جایا سکتے ہیں اور اس میں یہ بات ہوگی کہ آپ زور کے لیے جس چیز کو دیکھیے یہ تو احادیث میں بھی آتا ہے الحم آہم پہلے آہم زیادہ اہم ہے اس اہم کو لو اس کے ساتھ اہم آئے گی اس بات کو لو گے اور میں بھی کہوں کہ اگر آپ دلوں میں عظمت خدا بندی کو پیدا کر دیا اور اللہ کے آکار سے ماننے سے خیال کو جا ضرور کر دیا کہ اے ہوائی فوج والے دیکھو تم جتنا ڈرتے ہو بڑھنا چاہیے تمہیں اپنے رول سے اور جو تمہارے ریگولیشن ہیں کہ ان کے خلاف کر دیا تو کیا کوٹ تو کیا ہوتا ہے کوٹ مارشل ہو جائے گا کوٹ مارشل سے جتنا چلتے ہو ڈرتے ہو خدا مارشل سے اس سے زیادہ برس ہیں اگر جو چیز تم نے ان کے اندر پیدا کر دی خدا کے پیر میں پیشی کا ہوا تو خدا کسی ڈر کا ہوا اگر جو چیز تم نے جن یعنی ان کے اندر یقین کو زندہ کر دیا ایمان کو تقریبت دے دی محمد کی محبت کو زندہ کر دیا تو محبت وہ چیز ہے مدعا نے سنایا بس محبت کہا سی ہوں سبق سب سے بات ہوتی ہے سیری ہو جاتی ہے محبت میں بہت کچھ انسان کو کیا کرتا ہے ان کے جذبے محبت خدا بندی کو بیدار بات کرو ان کے جذبے محبت ہے کو چنتا کرو اور اس وقت کو چنتا کرو کہ ان کے ساتھ دباؤ نہیں بتاؤ یعنی اگر ان کے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انسان رسول کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تم یہ بتاؤ کہ جیسے تم ہواؤں پر سوچتے ہو جو جہازوں کا تو ہے یہ حقیقت میں اڑنا نہیں اصل میں تو سب ہوگا تو تمہاری میں روزانہ پر پیدا ہو جائیں اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو جس مقام پر تمہارے ایک کی نگاہ ہزاروں کو یعنی وہ ہے مہینہ ایک بھی لگتا ہے سکھائی تمہارے اندر کا وہ گپا پیدا ہو جائے کا وہ گرچہ پیدا ہو جائے تو تم اکیلے میں لو جدھر جاؤ خدا کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو خدا ان دوسری کی بات یہ تمہارے ساتھ ہو سب اللہ کتاب مم کے لیے اللہ کا کافی ہے جنگ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کتاب مجاہدین کی کتاب مجاہدین کی تم پاکستان کے میرے سپاہی نہیں ہو میں نے تو تم پاکستان کے سپاہی ہو پاکستان کے سپاہی ہونا تو ہے لیکن اس سے پہلے تم خدا کے سپاہی اور جو خدا کو سکھائی ہو تو خدا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو تو خدا کا جذبہ جب تمہارے اندر آئے گا تو تمہارے اندر کیا ہوں گی ان خطاب کو پیدا کرنا ہوگا جیسے اللہ خدا بتانا کی انکار کو سنتی ہیں اور خدا کی مدد آیا کرتی ہیں تو پھر سمندر بھی راہ دیا کرتے ہیں ہوائیں بھی راہ دیا کرتی ہیں ہر حال میں اور ہمارے جو پرانے درمیان تھے تو کچھ کس قدر آپ پار ہو گئے تھے تو مددوں کو پہچاننے کے لیے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایران فصل ہوا ہے تو ایران میں دو دنیا بہت سخت ہیں ایک کاتیا تھی اور اس کے بعد نہاون تو نہاون کا جو مار تھا اس کے جو تھوڑے لڑنے والے تھے ان کو صحابی تو ان کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اب دشمن نے یہ آج تک اسلام کے لیے بمباری کر رہا انہوں نے سیری پرائز کرنی شروع کر دی انہیں ان کے ساتھ دوسرے صحابی سے پڑھتا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انہیں حکم دے دیں مسلمان دارا ہو رہے ہیں کہنے لگے بھائی رہنے کو میں کسی وجہ سے کرتا ہوں جب انہوں نے زیادہ دیر کی بات کہی تو کہنے لگے ابھی اوپر سے کی ہوا نہیں چلی کی ہوا نہیں چلی اور زبان کا وقت کہا چلے کچھ نہیں اور سن کر کے کہا دعائی یہ چیز آگے بڑھے تو ایسے لوگ تھے کہا کہ او اللہ خطا مقدر کر دو منہ کے لیے جو شہادت نعمان سے ہی مجھے تو شہید کر دو اور انہیں شہادت انہیں فتح دیتے میں شہید ہو گئے تو یہ لوگ جو ہے ختم اب جنگ ہوتی ہے پر جنگ جنگ کے ساتھ جب ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ معلوم تھا کہ مدد کس وقت آئے ہے اب دیر میں تقریباً یعنی موجود تک انتہائی تک جنگ ہوئی جس تک بے ہوش ہو کر گرے ہیں تخمی ہو کر گرے ہیں تو دشمن بھاگ گیا ان کے ساتھ ایک ساتھی آئے پوچھا کہ کیا حال ہے نماز کہنے لگے اللہ خبر پٹالا نے مومنوں کو پتا دے دی آپ دعا قبول پتہ گئی اور کہا کہ اچھا سنت کو اطلاع دے دینا کہ اللہ کو تعالیٰ نے خطا دے اور اس کا شکر ادا کر دینا بہت بات نہیں کر رہا تھا کہ اگر ہم نے کتاب آ جائیں جو کتاب جو نے نہیں کی ہیں جن کو مدد آیا کرتی ہے تو یہ فوج کی خدا کی فوج بن جائے گی اور خدا کی فوج سے وہ جیسے کہ ایک مقام پر حلقت نے کہا تھا کہ عمر کی فوجوں سے عمر سے ٹکرانا نہیں ہے جو خدا سے ٹکرانا ہے جو خدا سے ٹکرائے گا اس میں کو خطہ تو آپ نے ان میں یہ کتاب پیدا کرنی ہے اور ان کتاب کو پیدا کے کرنی پر آپ تم سے بولیں گے دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں کچھ ہوتی ہیں اچھے خطائے اور کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو کمزوری میں داخل ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر میں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم انقرات کو چھوڑے ہی نہیں سکتے انقرات کو چھوڑا ہی نہیں سکتے بہر بات کچھ کمزوریاں آپ کو نظر رہا گی کہیں کسی ایسی چیز کی جو کہ اچھی نہیں ہے اچھے چیزیں ہوں گے کچھ ایسی جگہوں پر جاتے ہوں گے جہاں نہیں جانا چاہتے کچھ اور قسم کی بھی آپ کو کمزور میں دکھائی دیں تو ان کی مثال تو یہ ہے کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ بتاؤ ان کی بتا تھا کافی ہم تو ان لوگوں کے سب سے مارے گئے ہیں جی جس تعریف نے کس تمدن نے ہمیں برباد کیا یہ تو سب چیزیں ان کی لائی ہوئی ہیں اور میں ایک مقام پر چاہ رہا تھا ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تمام کا تمام کش جو ہے ایسی اس کی نوعیت ہو گئی جیسے کسی خاص بار میں کانٹوں کی راہ پر کوئی گر پڑے ادھر بھی کانٹے ہو ادھر بھی اور جس پہلو پر جو چلتا آئے گا مزید ہو ہوگی کانٹے اس کے کس میں آئیں گے اب آپ کو کسی طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا کسی طور پر آپ ان کو وہاں سے نکال سکیں اب اگر اس کا تمام جو تین کانٹے کانٹے ہے تو اگر آپ اسے ہسپتال میں بھیجیں اور ڈاکٹر صاحب کہہ یہ کہ بھائی اس کے جسم سے ایک ایک کانٹے کو نکالو اس کے جسم کو تو آپ خود میں دور تک نہیں کر دیں تمام صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہی بات ہے کہ سینا تمام داغ داغ خود جا کے رہے ہیں تمام سینا داغ ہے کہاں پر تو آپ کو جگہ جگہ آپ کی دکھائی دے گا اگر ایک وقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو آپ نے ٹوکنا شروع کیا تو لینا شروع کیا تو ہو جائے گی مشکل اس کے لیے آپ کو ہوتا کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کہیے گا سے ایسے نہیں نکلتے ہم آپ کو ایک دوائی دکھاتے اور وہ دوائی یہ ہے کہ اس کو آپ اگر استعمال کرتے رہیں تو یہ کانٹے آپ کے جس میں گل جائیں گے گل مراد نہیں یعنی فائدہ ہو گل سب کچھ نہیں گل کے لیے پگل جائیں گے اور پگل ہو کر اس میں خود بخود آپ کسی سے غائب ہو جائیں گے کسی کو خود چلے جائیں گے اور یہ جو دوسرے غیر اللہ کے کام جو ہمارے اندر تو غیر کی وسیم کے کام چھپے ہوئے ہیں یہ کس طور پر سے نکلے ان سے پگلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے اللہ کی محبت ہے ایمان کی قوت ہے تو کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہوگی کہ آپ ناد ہند نتا سیٹوں سے زیادہ ناد ہند اس طرح سیٹوں پر ناد ہند نتا سے کہتے ہیں بتائیں ہمارے یہ ساتھی بات سمجھیں گے نا ناد ہند نتا سیٹوں ہی چاہتے ہیں جس میں آپس میں پھنس ہیں نہ کہ مثال چیزوں کو چھوڑ کر نہ اس طرح کہا کے مستقبل ہیں لوگ ان چیزوں کو پہلے لے ہو اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خدا نے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوئے یوں کہا تھا تالے نا سل سوائی بین بدن دیکھو آپ کچھ کرنے کو پہلے بچے ہو جائیں میں بھی آپ بھی کی ہم بھی ایمان کی قوت کا قسم محمد فصل کی محبت اور آپ کی وشاف کا کلمہ اس پر سب مستقبل ہے اگر اس کو کبھی کر لو اور سبزی دین کا عنوان تھا میرا تمہیں یعنی یہ بتا دو کہ دین کیا ہے اختصار کے ساتھ خط نہیں ہے کہ میں سب دین کی اس میں جاؤں دین کو اختصار کے ساتھ ہم کیا سکتے ہیں دین وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء ابھی خدا خدا النبی نبی حضرت محمد صفا کو سمپرتے ہیں اور جو دین جو تھا محمد سسن سے اترا آپ نے اسے سمجھا آپ نے اسے اپنایا آپ نے املن کولن سولن ہالن سالن اس چیز کو پیش کر دیا تو اگر دین کو سیکھنا اور دیکھنا چاہو ساتھ اس بات بھی ہمارے اگر ورقی رسی تمام تو لوگ محمد کا سمپر امت کو بنا کر لو محمد کا سمپر امت جمع ہو سکتی ہے اور ان پر امت بنا نہیں ہو سکتی تو امت کے اندر ہر چیز گئی گزری حالت میں بھی یہ حال ہے کہ محمد رسم سب امت سے طبقات جڑ جائیں گے اب محمد جسم کے اقتدار امت کو کیا ملتا ہے اور محمد وسلم نے کون سے اخلاق دیے محمد وسلم نے کن چیزوں سے روکا ان چیزوں کو محمد وسلم کی سیرت کو پیش کرو اور ان کی سیرت کو پیش کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل تربیت یافتہ ہیں صاحب رام اللہ صاحب ان اعلیٰ ان واقعات کو پیش کرو دیکھو اگر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا چاہو تو میرے خیال میں ان سے ڈر تو کوئی فیصلہ پیدا نہیں کر سکتا جو کہ تیر کو کھاتے سے دل میں تیر لگتا ہے تو پکار ہیں کو رکھتی ہے جو کہ سارا کو سماج کامیاب جاتا ہے جو پہاڑوں کو تیر دیتے ہیں جو لڑنے میں زندگی کے ساتھ جن کا یقین ایسا ہے کہ اس وقت ہماری موت ہو گئی تو ہم سیدھے پہنچ جائیں گے جو منہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور حضرت ابو ڈیرا ہیں ان کر کہتے ہیں کہ اے امیر اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہو مجھے سات کا سلم کو تو میں تیار ہوں مجھے چاہیے کیوں بھائی حضور کو کیسے پیغام گے میں جا رہا ہوں اور حضور سے کل ملنا ہے بات صاف دینا یقین دنوں نہیں کر اور وہ بیٹا کہتے ہیں اور تو کوئی پیغام نہیں میرا سلام کر دینا اور کیا دینا کہ اللہ آپ کو امت کی طرف سے انتہائی جگہ دے آپ اس کی امت سے فائدے کیے سلائی کے ترقی یقین دنوں نہیں کر انار ہے نبے سال کی عمر اور جیسے نوٹ سبق آتا ہے تو جوان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پوری پورے طبقے کو سڑک کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور دنیا لوگ میری طرف آ رہے ہیں اور جنت سب کا تمام تمام آزادی جنت جو ہے میں تو سنگیت کے ملتے ہیں اور پھر اے مزے میں آ کر کہتے ہیں محمد اللہ کے صفا کر سو ایسا اچھا دن ہوگا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے محمد لا سلم تھے اور ان سے سے ایک جذبہ ایک کی حالت ہے اس میں کیا مرنے میں لذت ہے جینے میں لذت نہیں اگر آپ ان مرنے کی لذت بتا دیں اور جنت کی لذت بتا دیں اور کی لذت بنا دیں اور میں مرنے سے جو پیس ہے ان پر ظاہر کرتے ہیں تو خدا کی یہ سو یا مرنا چاہیں گے دنیا چاہیے آج تو ہم نے جو بہت یہ صاحب نے فرمایا تو امت ایک بنانا آئے گا امت کا تو جب تو وہ امت کا ایسے ٹوٹ کر کریں گے جب امت میں جیسے کہ کوئی بتا دوں پر پلیٹ کے اوپر مختلف ہاتھ کرتے ہیں صحابہ نے کہا کیوں کیا ان کی تعداد کم ہوگی فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی لیکن انہیں سہن پیدا ہو جائے گا ان کا سہم کیا فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ترافیت آج تو دنیا کی محبت اور موت سے خرابیت میں ہمیں کمزور کر کے رکھ دیا اگر آج ہم موت کا آرشک بنا دیں اور آپ حرت کی زندگی ان کے سامنے رکھتے اور صحابہ کے واقعات رکھتے ہیں تو ان میں یہ تو وہ بطور جب میں خالد ان رضی اللہ تعالیٰ نے جو موت کے موقع پر کہا کسی کی زبان سے نکل کے کتنا سردی بہت کتنا لگتا سے رات میں آتا ہے سب دو لاکھ بازو میں آتا ہے گیارہ لاکھ یہ سب اٹھارہ ہزار جب بعد رات کے تعلق بائی بائیس ہزار لگے خالد نے کہا کیا بات کرتے ہو سدا قسم اگر میرے گھوڑے کے نام پر زیادہ اچھے ہوتے تو میں چاہتا کہ اس سے گزرے ہو گئے ہم اپنی تعداد پر جیتتے ہیں ہم خدا کی کرتے ہیں تو بہرحال بات لمبی ہے میں یہ کر رہا تھا کہ آپ دین پر ہی جوڑ سکتے ہیں دین پر ہی زندگی پیدا کر سکتے ہیں دین پر اکٹھا کر سکتے ہیں ایک بات اور آپ میں کرتا ہوں اور اس پر بات کو ختم کر دوں گا لیکن کافی لمبا ہے لیکن بہرحال ہاتھ اس کے ساتھ ایک بات یہ دیکھو ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے چھوڑنے کا اور ایک ہوتا ہے طریقہ چھوڑانے کا اگر منقرات کو آپ گے تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کی اندر میں سنجھے یہ تو وہ ہی نکلتی چلی آئیں اور سب کو کاٹتی کے لیے تو اگر آپ نے کھیلنے کی نہیں ہے تو سیاح نے کی ان آپ سے اور حکمت سے تبلیغ سے چھڑانے کی صورت اختیار کی ہے جی جانی وہ چیز بھی چھٹتی چلی جائے تو وہ بات بھی ہٹتی چلی جائے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو تو آپ کا ناش ہوگا لیکن اس نے سنایا اور مغل تو ملے تو مومن جو ہے مومن کا آئینہ اس حدیث کی بات میں محدودی نے یہ تشریح کی ہے کہ میرے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو میں اسے آ کے نہیں سیکھوں گا نہیں جیسے کہ بعد ہمارے آپ کے چیزوں چہروں کو جب صبح چھوٹتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے تک لگ جاتے ہیں راوا کو بھی سکتے چہرے کو صبح پھول کرنا ہے ہاں؟ وہ نہیں لگایا کاٹ کاف نہیں آپ اگر اپنے چہرے کو صاف کریں گے کوئی گندے کی لگ جائے گی تو تلاش سے کریں گے سختی سے نہیں کریں گے نرمی سے کریں گے کسی کو مخصوص یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان میں کسی ایپ کو دیکھو تو اس ایپ کو ایسے چلانے کی کوشش کرو میرا جو ایپ تمہارے اندر ہے تو جس طریقے سے نرمی اور ملازمت اور تیار اور ترتیب سے اپنے چلا چلا سکتے ہو دو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں دیکھو ایک موقع آج کل یہ کے نہیں ہے میں ایک دن کسی ایک دوسرے موقع پر بھی بات تھی میرے بھائی وہ کہیں مسجد میں گئے نہیں آتا ان کے لیے آ آپ جا سکتے تھے تو آج تو جگہ سے ہوا تھا تو ایک صاحب کو تبدیل کا شوق ہوا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ پہننے پر گلاب کے ہاتھ کی آگ اب وہ اللہ کا بندہ آج تک کے رخ کا آدمی میرے پاس آیا تو تم ملا لوگ کے آتی ایسی ہو تو کسر خالی میں مسجد میں نہیں جاؤں کسل خالی تو وہاں گالی سننے کے لیے ہم جاتے ہیں تو پتا چل کی میں نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے بڑے ہیں بڑے بہنوں کے بہت آپ جب اس پر راضی ہو گئے تو مسجد میں چلا جائیں گے لیکن اس مسجد میں نہیں جا ایک طریقہ تو یہ اور ایک طریقہ یہ ہے سیدنا حضرت صاحب قابل وہاں کے شیر و رحمۃ اللہ دہلی کی جہاں مسجد میں بزرگ کا ساحد ادھر سے ایک صاحب آتے اور ان کے جو سپنوں کے نیچے کپڑا لٹک رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر کس نیچے کایا جائے تو ناجائز ہے اور نماز بھی مقروض ہوتی ہے اگر کیا جائے کیا جائے اب یہ تھا چاہتے چاہنے دہلی ایسے ہیں اگر چاہتے ان کا خاندان اپنے وقت مقام کا تھا کافی سے نہیں چاہ سکتے کی بات میں جاتی کیا جائے ان نہیں کی کچھ کر لیا اس میں بھی یہ کچھ اور کہنے لگے بھائی ادھر آنا آئے بھائی دیکھو میں برا آدمی ہوں کمزور آدمی ہوں میرے پاؤں سے نیچے ہو جایا کرتے ہیں میرے نیچے تو نہیں ہو حدیث میں کی منائی آئی گئی ہے تو میں نیچے تو نہیں سوچا آپ کو کیوں ہونے لگے ہاں؟ میں ہماری ہوئے ہوں گے میں بولا کرتا ہوں تو ایک راہ پوچھے تو ایک راہ اگر آپ اس راہ کو اختیار کریں گے اس زمانے کی حکمت جو ہے مسرا کو چھوڑنا نہیں محبت اور پیاس سے مشراط کو چھڑانا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے دل مل جاؤ اپنی حقیقت کو قائم رکھتے ہوئے سوسائٹی پروف بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ سوسائٹی پروف بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ ان کو دکھ سے لے نہیں ان کو تم دینے والے ہو تم کے نائب ہو تو قاسم بنے بنو گے تم علوم کے تم آمار سے تم اخلاق سے تمہاری نگہیں ہدایت فلاؤ تمہارے آمار ہدایت پھیلاؤ تمہاری زندگی ہدایت پھیلاؤ تم کو تم حق رکھنے والا نہ ہو ایسے حق رکھ کے چلو کہ جیسے کہ دیکھو آج اگر میں پانچ سو گنا کر لوں نا تو مجھ سے انگست کی نہیں ہوگی میں یہ غریب دکھا اگر اس سے تھوڑی بھی باتیں کر دوں نا تو سب کی ہے ہم نہیں آئے گا ہمارے بھی کام کریے تو فوجی میں پڑھا ہوگا کہیں کہیں کا یہ دیکھا آپ کو لوگ تو یہ میں آپ کو کہا تھا کہ ہوشیار رہو اور اپنے مقام کو پہچانو محبت کو کا محمد قسم کرتا ہے ان لوگوں تک اس رخ سے پہنچا دو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ سب سے سب تمہارے پر تمہارے روپ سے نئی محمد قسم کے پر آ جائیں اور ان سے جو تمام ان کو رات ٹوٹ جائیں جن انتراط نے انہیں زیادہ ہونے کے باوجود کم کر دیا وہ جہاں بھی جائیں اسلام کو سپاہی بن کر جائیں اسلام کا سپاہی جو ہوتا تھا اسلام کا تاریخ ہوتا تھا تو ہو ہوا کرتا ہے جس کے اندر بھی دین ہوتا ہے جس کے بہت بھی دین ہوتا ہے جس کی دباؤ کا بھی دین ہوتا ہے جس کے عمل میں بھی دین ہوتا ہے جو یعنی گولی چلانے سے پہلے دین کی بات کرتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ اسی وقت ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا اس موقع کو غنیمت جانے پرسوں میں ایک غلط ایسا نہیں تھا تو وہ کہنے لگے آپ کا شکریہ میں نے کہا تمہارا شکریہ میرا شکریہ نہیں ہے یہ آپ کا شکر گزار مجھے ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک اللہ کی بات کو سوچا اگر یہ موقع مجھے نہ ملتا تو میں کیسے آتا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ جو حصہ سے اپنی اہمیت کے لحاظ سے ممکن میں غلط کرتا ہوں لیکن میرے نزدیک فوج کا سب سے اہم حصہ ہے اس کی بات اللہ ہی تمہارے ہاتھ میں ہے بھائی یقین باغ ہے وہ کے ذریعے موڑ موڑ اگر ان کی باتوں کو تم نے صحیح پر ڈال دیا تو خدا کی طرف سے بھی تمہیں اجر ملے گا دنیا میں بھی بلند ہو گئے اور آپ بلند ہو گئے یہاں بھی اللہ کی طرف آئی تو انعام کو مستحق ہو گئے تو کل میں یہ صاف سرکم کی طرف سے بھی قیامت میں تمہیں اگر ملے گا اس لیے آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوست کو پھر وہی بات چاہتا ہوں کہ یہاں رہو ایسا بنتے رہو جیسے محمد قسم کے سپاہی کو رہنا چاہیے ایسے رہو ہو اس میں دیکھو کوئی کہ سپاہی ہوتا وہ لوگ حدود پر ہوتا سرحدار پر ہوتا تو ایک منٹ ہاتھ نہیں رہا سکتا آپ یہاں نہ رہے آپ محمد شفیم کے ساتھ ہیں اور جس طور تو محمد شفیم نے جو دیا وہاں سے لے لے کر دیتے رہو دیکھو حق کو ستانا نہیں حق کو ستانے میں ڈرنا نہیں تو یہ کسی سے ڈر کر چاہ دو کہ بھائی آپ اسے کمانڈن ہے تو ان کو الٹا پلٹا کر چاہتے آپ اسے کمانڈنگ کے اوپر بھی ایک کمانڈن ہر بات کو حق کہنا لیکن اس طریقے سے کہیں بس مارک میں ہم ملی ہے اس سے کہو کہ وہ بھی سمجھ جائے کہ کہاں کا ہے اس سکھ کے پیار سے محبت کے طریقے سے پیش کرو دین آیا ہے محبت سے دین آیا ہے حکمت سے دین آیا ہے اخلاق سے دین آیا ہے شہر سے دین آیا ہے جان کے کھٹانے سے دین آیا ہے اخلاق نبدیہ سے دین آیا ہے اپنے اپنے کو کھٹا کر کریں بنا اپنے کو سے بن جائیں گے اور اگر تم اپنی بنانے کے لیے آ گئے کہ بھائی آج میں فلاں ہوں تو کل میں ہو ہوگا تو کون کہوں گا اور کو فلاں کون کہوں گا تو یہاں سے ہو وہ تو ملیں گے وہ تو دنیا کی خاص ہے قدموں پر پڑے گی لیکن تمہاری نکاح میں صبح کرتے خدا کی کوئی بھی چیز کو نہیں ہونی چاہیے دین کے معلوم کا یہی مقام ہے اور اگر دین کا معلوم اپنے سامنے کسان کو نہیں رکھتا تو والے دنیا میں سے ہے اور والے دنیا میں جو عین ہے احادیث میں پڑھی بات ان کو میں ارض نہیں کرتا آپ ان کو زیادہ جانتے ہوں گے باہر دان الحمد للہ مانا سرکار نے نہایت بچے بچوں بچے بچوں کو کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بہت خراب ہوا مولانا صاحب نے کئی چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے اور کام کی ہے نسیات کوئی مقابلے کا جو نقصان کا مقابلہ کرنا نقصان ٹھیک نہیں ہے اس لیے جو نفسیات جو ہے وہ بہت ہی ہے لڑنے کو بھی ہوں اور جو بھی ہے کہ میں ان کو جگہ جوڑا ہوں تاکہ آپ کو آپ ان کو بھی پہلا تو معاملات کا یہ سمجھ ہے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں تو ہر سے آئے کم سے کم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج یہاں مداخلت کرنے کے لیے یا روپیہ کمانے کے لیے نہیں آئے گی بلکہ جی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک اور قوم کو خدمت کرنے کے لیے آئے گی یہ جذبہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے اور اگر یہ جذبہ ہے تو اس سے آپ بہت بڑی خدمت ملک کر سکتے ہیں پھر مولانا صاحب نے اس کی بہت بڑا لوگ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ محبت اور سخت اور نرمی کا ہے یہ ہے اس میں مار نفیات ہیں جو شادی کے لوگ ہیں اور سبزی وغیرہ کے لوگ ہیں اس بات پر خاص طور سے جو رہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی چیز میں اگر آپ کے کلام ہیں اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا چھوٹے ہوا چھٹیں گے تو آپ اپنا سے حاصل کر سکتے ہیں اور مولانا صاحب نے وہ دوست کے ساتھ بہت ہی سستی نظم کہ وہ اپنی نظر قائم رہتا ہے اگر کا ہے تو لوہے کا رہتا ہے کم کا ہے تو سمجھے رہتا ہے لیکن وہ پانی میں ڈوب کر اور اس میں ڈوبنے کے بعد ہی وہ پانی نکال سکتا ہے اگر پانی میں ڈوبے نہیں تو پانی نہیں نکالے گا اور وہاں اگر میں اس مطلب وہ کہتے ہوں کہ میری کہتے موت لائی یعنی سنے گا یعنی شہر میں سکتی ہے بندوبست کر کے اور یہ تو جو طرح سے اگر مبلک یا یا آئی کو چار کرے اور خود تو یقیناً لوگ اس کے زمین ہو جائیں گے اور اگر نویدہ ہو جائیں گے تو کا کیا کریں گے سرکار کے اگر سر فراہم ہے اگر وہ لوگ کا منٹ سے کرتا ہے تو وہ اس اثر نہیں کریں گے بلکہ اس سے وہ آگے تو یہ چیز

اور وہ بھی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ کٹا کٹا کس راہ کے اوپر لیا ہے یہ طریقہ جو ہے نہایت احسن ہے اور یہی طریقہ کامیاب اس کا دوسرا دینے کا میں کوئی مطلب یہ کہ آپ آدمی کو اس طرح کی دے دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو کمپنی کا اگر آپ اس کو برا خراب کو اپنا دلیل کر سکتے لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گندہ قبول کرنا کرنا قبول کریں اس کوشش میں کہ دوسرے آدمی کو بلاوٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو سنگت کریں گے ہمارے کر سمجھ اگر آپ کو کپڑے کی طرف گندگی ہے تو آپ کو لگا کر نہیں گیا تو خرچ نہیں ہوگی بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں آپ کو چینی لگائیں گے آپ کو سر کو کریں گے یہی طریقہ اگر آپ کیا کریں گے تو آپ زیادہ کامیاب ہوگا تو ان سب چیزوں کا میں سمجھتا دوارا کر دوں اور ان جو ہر ہوں پھر مولانا صاحب نے ساتھ کے روپیہ اور یہ بھی دور ہوتی ہے کہ پھر بعد میں بار سے جو بات کرتی ہے تو اگر آپ دل سے بات میں ان لگنے میں اس کا ہوگا تو ضروری یہ ہے کہ آپ کا خود پکا ہو آپ جو کہتے ہیں اس کے لگ سک یقین رکھتے ہیں جب ایسا ہوگا تو جو بات آپ کریں گے اس کا اثر ہوگی دلوں پھر مولانا صاحب نے دوں گا زور کیا ہے کہ آپ امن کی سبھی نا سانگوں پر اس کو چیز بنیاد بات جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے کردار کو اپنے عمل امریکہ جانا چاہیں گے تو آپ کا عمل بھی امن ہونا چاہیے اگر آپ صحیح مثال قائم کریں گے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کرنے کریں گے بسران کو اگر آپ کے فوج میں اور آپ کے کھوتے ہیں کہ کسی کا بازار ہے تو آپ جو کہیں گے اس کا بھی اثر سبھی لوگوں کا مانتا ہوگی مطلب کہہ رہے تھے کہ ورڈ میں وہ وہ نہیں ہے نئے سرکار کا نہیں ہوتا اگر فوج کور کسی قسم کا سکار ہے تو یقیناً آپ کو انسان میں ان کا اثر نہیں ہو سکتا دیر میں جو اثر ہوگا وہ آپ کی مثال کا آپ کو بتایا جاتا ہوگا تو یہ ہے کہ تصدیق کو آپ جیسے تو اس کو فرق سمجھ کے اور کچھ لوگوں کو نیچے ہے اور برائی کو بتائیں اور ان تمام چیزوں سے گرے کریں جو چلاتی یا